شہزادی اور مٹر کا تانا قدیم زمانے میں ایک بہت ہی طاقتور حکومت ہوا کرتی تھی اور وہاں کی رانی صاحبہ جو چاہتی تھی وہ ہمیشہ انہیں مل کرتا تھا وہ اپنے اکلوتے شہزادے کو دل و جان سے پیار کرتی تھی جو امتہائی حسین و جمیل تھا اس کی پرورش میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی عمدہ شاہی لباس لذیذ پکوان اور پڑھائی کے لیے عمدہ مطالعہ کرنے والے رسائن اور نہ جانے کیا کیا شہزادہ خبرو جوان ہوا اور اس کی شادی کی عمر قریب آ گئی تب رانی نے اسے اپنے پاس بلایا ایک شہزادے کو شہزادی کے ساتھ ہی شادی کرنا چاہیے اور اس کی تلاش بھی خود کرنا چاہیے لیکن کچھ باتیں یاد رکھنا صرف خوبصورت چہرہ ہی کافی نہیں ہے ایک شہزادی صرف بادشاہ اور رانی صاحبہ کی بیٹی ہی نہیں ہوتی بلکہ وہ نازک دماغ کی روشن اور دل عزیز ہونی چاہیے اور اسے عمدہ لباس کی معلومات ہونی چاہیے جس سے وہ انہیں نفاست کے ساتھ زیبتن کر سکے اور سب سے ضروری بات جو تمہیں سب سے پہلے پرکھنی چاہیے وہ ہے اس کی دل سوز آواز اس کے پاس پریوں جیسی آواز ہونی چاہیے شہزادہ نے رانی کی بات مانی اور ماں صاحب نے اسے اجازت دی کہ وہ جا کے اپنی من پسند شہزادی کا انتخاب کرے شہزادہ اپنے وفادار سپاہیوں کے ساتھ کئی دن تک سفر کرنے کے بعد نزدیکی حکومت میں پہنچا وہ بادشاہ کے سامنے حاضر اور اپنا تخلص کروایا بادشاہ شہزادے سے خوش ہوا کیونکہ وہ حسین اور خاندانی تھا بادشاہ اسے اپنی شہزادی کے پاس لے گیا جو کنواری تھی اور شادی کی منتظر تھی شہزادہ خوبصورت شہزادی کو اس کے کمرے میں دیکھ کر خوش ہوا جو نظم پڑ رہی تھی اور بہت ہی عمدہ لباس سے وطن کیا تھا السلام علیکم شہزادی وعلیکم السلام شہزادی شہزادے کو جھٹکا لگا کیوں کہ شہزادی کی آواز میں خراش تھی آپ ٹھیک تو ہے نا کیا میں آپ کے لیے پانی لاؤں نہیں نہیں مجھے پیاس کی شدت نہیں لگی او ٹھیک ہے آپ اپنی نظم کو پڑھنا جاری رکھیے مجھے تو ابھی جانا ہوگا کیونکہ دیری ہو رہی ہے آپ سے مل کر اچھا لگا شہزادہ تھوڑا سا پریشان تھا پھر بھی اس نے دوسری حکومت کی طرف اپنا سفر جاری رکھا وہ ایک بادشاہ کے قلعے میں پہنچا اور اس نے اپنا تخلص کروایا بادشاہ اور رانی صاحبہ شہزادے کا تخلص جان کر اس قدر خوش ہوئے کہ وہ انہیں فوراً اپنی بیٹی شہزادی سے ملوانے کے لیے لے گئے شہزادہ شہزادی کے کمرے میں گیا اس نے ایک خوبصورت شہزادی کو دیکھا جو کھانے کے میز کے پاس بیٹھی تھی جو غذا نوز فرمانے میں مشغول تھی شہزادے نے اسے گلاب پیش کیا شہزادی نے اس کی طرف نہیں دیکھا وہ غذا نوش فرمانے میں لگی تھی شہزادی لگتا ہے آپ بہت مصروف ہیں اس لیے اب ہم چلتے ہیں آپ اپنی غذا نوش فرمائیے اور شہزادہ وہاں سے رخصت ہو گیا کئی دن سفر اور جگہ دیکھنے کے بعد بھی شہزادے کو اپنی من پسند شہزادی نہیں ملی اور وہ اداس اور پریشان ہو گیا مجبور ہونے کے بعد واپس اپنے شاہی قلعے میں پہنچا اس کے والدین نے اس کا استقبال کیا اس نے اپنے سفر کا سارا واقعہ بیان کیا اوہ یہ تو اچھا نہیں ہوا پر ہم خوش ہوئے کہ آپ نے ان میں سے کسی بھی شہزادی کا انتخاب نہیں کیا ہمیں پورا یقین ہے کہ ان میں سے کسی سے بھی شادی کر کے آپ زندگی بھر خوش نہیں رہتے شہزادہ رانی ماں کی باتوں سے مطمئن ہوا اور وہاں سے چلا گیا اس رات تیز بارش ہو رہی تھی شہزادہ یہ سارا نظارہ دیکھ رہا تھا اس نے کسی کو قلعے میں داخل ہوتے دیکھا دروازے پر کسی نے دستک دی سپاہی نے دروازہ کھولا دروازے کے باہر ایک خوبصورت لڑکی بھیگی ہوئی کھڑی تھی اس نے عمدہ لباس زیب تن کیا تھا جو پوری طرح سے بھیگ چکے تھے شہزادہ نیچے آیا جب اس نے لڑکی کی دل سوز آواز سنی ہم بارش کی وجہ سے بھٹک گئے تھے اور ہم آپ کے قلعے کی روشنی دیکھ کر یہاں آ گئے ہیں کیا آپ ہمیں آج کی رات قیام پذیر ہونے کی اجازت دیں گے ہاں ہاں کیوں نہیں آپ کا یہاں استقبال ہے اپنا کوٹ ہٹانے کی مجھے اجازت دیجیے شہزادے نے اس کا اپنے قلعے میں استقبال کیا اور اجازت مانگی کہ اس کا کوٹ اتارے جیسے ہی اس نے کوٹ ہٹایا اس کی خوبصورتی دیکھ کر شہزادے کے ہوش فاختہ ہو گئے اس نے اپنے سپاہی سے اس کا خیال رکھنے کو کہا اور پھر رانی ماں کے پاس خبر دینے چلا گیا رانی ماں شہزادے کے ساتھ لڑکی کو دیکھنے آئی رانی نے اسے پہلی ہی نظر میں ناپسند کر دیا یہ کوئی شہزادی نہیں ہے بیٹا اس کے گندے غلازت سے بھرے لباس تو دیکھو اس کے ساتھ کوئی سپاہی بھی نہیں ہے اور بھلا ایک شہزادی اتنی تیز بارش میں باہر کیوں نکلے گی پر امی جان ہم نے آج تک اتنی خوبصورت چال چلنے والی لڑکی نہیں دیکھی رانی ماں سمجھ گئی کہ شہزادے کو یہ لڑکی پسند آ گئی ہے اس نے ایک سازش کی تاکہ شہزادے کو ثابت کر سکے کہ وہ لڑکی کوئی شہزادی نہیں ہے ہم اس کا امتحان لیں گے آج رات ہم اسے سونے کے لیے شاہی پلنگ دیں گے اور ان دس ملائم گدوں کے بیچ ہم رکھیں گے یہ کچے مٹر کا دانا اگر وہ نازک شہزادی ہے تو وہ اس مٹر کے دانے کی چبت سہ نہیں پائے گی شہزادے کو اپنی ماں پر پورا بھروسہ تھا رانی ماں نے اپنے سپاہی سے مٹر کے دانے کو پلنگ کے نیچے رکھنے کو کہا شہزادہ لڑکی کو اس کے کمرے تک لے گیا پلنگ تک پہنچانے کے لیے ایک سیڑھی کا بندوبست کیا گیا وہ رات بھر سو نہیں پائی لڑکی صبح اٹھی اور اس نے سپاہی کو بلایا مجھے بہت تھکان سی محسوس ہو رہی ہے پر شہزادے سے یہ بات مت کہیے گا یہ پلنگ تو بہت ہی بکواس ہے مانو جیسے کسی نے اینٹ رکھ دیا ہو میں ساری رات سو نہیں پائی شہزادے کو لڑکی کی شکایت کے بارے میں پتا چلا وہ فوراً اس کے پاس پہنچا آپ ہی اصلی شہزادی ہیں کیا آپ مجھ سے نکاح کریں گی ہاں میں آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں پر اس پلنگ پر مجھے کبھی نہیں سونا شہزادہ اور شہزادی کی شادی دھوم دھام سے ہو گئی اور وہ ہمیشہ کے لیے ایک ہو گئے